زبان نبوت سے سوال کا جواب نمبر ایک جس نے نہ تو جہاد کیا نہ ہی جہاد کا سچا ارادہ کیا وہ منافقت کی موت مرے گا مسلم شریف ابو داود نسائی نمبر دو جس نے نہ تو خود جہاد کیا نہ ہی کسی مجاہد کو تیار کر کے بھیجا اور نہ کسی مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال کی اللہ اس کو قیامت سے پہلے ضرور کسی ہلاکت خیز مصیبت سے دوچار کرے گا ابو داود ابن ماجہ نمبر تین جب تمہیں کتال فی سبیل اللہ سے نفرت اور حب دنیا کا مرض لگ جائے گا تو اللہ تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے پھر کافر تم پر تمہاری کثرت کے باوجود یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان پر مسند احمد ان تمام قرآن آیات اور عادیث سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس وقت امت پر جو عمومی عذاب چھایا ہوا ہے وہ امت مسلمہ کی جہاد جیسے عظیم فریضے سے روگردانی کی وجہ سے ہے آج بھی اگر امت اس فریضے پر عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کی عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا سیدینہ محمد و علی و اصحابی اجمائین سن تحریر انیس سو بیانوے